السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام کما قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم محترم سامعین رمضان المبارک کی مبارک بہاریں اس کی قریب قریب آمد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے اس کی اہمیتیں اس کی عظمتیں اس کی رفعتیں اس کی بلندیاں اس کے مقام اور مرتبے کو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بہت کھول کھول کر واضح فرمایا اور اہل اللہ رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کرتے تھے اور وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اس دعا کی قبولیت کا وقت قریب آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ جس عظیم الشان چیز کا وقت قریب آتا ہے دل کی خوشی کی کیفیات بڑھتی چلی جاتی ہے جس کو رمضان المبارک کی مبارک بہاروں کا جس قدر اہتمام ہوگا جس کے دل میں جس قدر عظمتیں ہوگی اس کو رمضان کا اتنی ہی شدت کے ساتھ انتظار اور احساس ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنائیں قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آج کی اس مبارک نشست اور مجلس میں اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک کو تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عزیز کو صحیح اور حق باتیں اپنا حق سمجھ کر کہنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کے جذبے سے کہنا اور سننا نصیب فرمائیں جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی یہ سورہ بقرہ جو سورہ فاتحہ کے بعد والی صورت ہے اس کی آیت نمبر 183 183 ایک سو تراسی نمبر کی آیت ہے اس آیت میں چار ٹکڑے اور چار حصے ہیں نمبر ایک یا الذین لدین آمن نمبر دو کتب علیکم السیام نمبر تین کما کتبہ الزین قبلی کم نمبر چار لعلکم تتقون ان چاروں کے متعلق کچھ بات گوش گزار کرنی ہے پہلی بات اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ذرا ہم غور فرمائیں کہ رب العالمین احکم الحاکمین ساری دنیا کے بادشاہ شہنشاہ اور خلاق عالم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے براہ راست مخاطب ہے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں اس کو ہم اس طرح سمجھیں کہ ایک بھنگی یا جھاڑو لگانے والا خاکروب ہو اور وقت کا بادشاہ اور پرائم منسٹر اس بھنگی کو اور اس جاڑو لگانے والے کو بلا کسی واسطے کے ڈائریکٹ اس کو یہ کہے کہ تم یہ کام کرو تو وہ جاڑو لگانے والا وہ بھنگی اپنے لیے بڑی سعادت محسوس کرے گا بڑا فخر محسوس کرے گا کہ وقت کے بادشاہ نے براہ راست ڈائریکٹ مجھے کہا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے اور وہ فخر محسوس کرے گا کہ مجھے بادشاہ سے بات کرنے کا موقع ملا شرف ہم کلامی ملی تو جو نسبت ایک وقت کے بادشاہ اور بھنگی میں ہوتی ہے وہ نسبت انسان اور رب العالمین میں نہیں ہے بلکہ اس سے کئی درجہ آگے کی ہے اس طرح کہ وقت کا بادشاہ اور بھنگی دونوں کے دونوں انسان ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے لیکن یہاں جس کے لیے مثال دی گئی کہ انسان تو انسان ہے لیکن رب العالمین احکم الحاکمین وہ ورا الورا ہے وہ انسانوں سے بہت اونچی اور عظمتوں والی ہستی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے اور ایمان والوں سے مخاطب ہے تورات کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم یہود کو صرف ایک مرتبہ خطاب کیا تھا وہ اس خطاب سے اتنے ناز میں آ گئے اتنے فخر میں آ گئے اتنے آئم سم تھنگ کے جذبات میں مبتلا ہو گئے کہ وہ یوں بولتے تھے کہ نخن ابنا احبا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے فرینڈ ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہم کو خطاب کیا ہے وہ بہت خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ کتاب مقدس قرآن مجید میں رب العالمین نے اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں کو ایٹی ایٹ مرتبہ اٹھاسی مرتبہ یا ایوہ الذین آمنو کا خطاب دیا ہے اٹھاسی مرتبہ براہ راس اللہ تعالی نے ہم کو پکارا ہے کیا کہہ کر پکارا ہے مومن مومن یعنی میری ماننے والوں اے میری ماننے والوں اے روز ازل سے حسن حقیقی کے ساتھ پیمانے وفا باندھنے والوں اے توحید کے علم برداروں ذرا ہم اس بات کو سمجھیں کہ مومن یہ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ننانوے ناموں میں سے المؤمن المحیمن قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے لیے استعمال ہوا ہے المؤمن المحین لیکن جب بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننا شروع کر دیا اور ایمان قبول کر لیا سر تسلیم خم کر دیا اور شریعت کے آگے اپنی ذات کو نچھاور کر دیا تو مومن جو اللہ کا نام تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عنایت فرمایا اور ہم کو مومن کہا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مومن کہہ کر پکارا ہے اس کو ہم ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچے کا نام زید ہے تو یا تو اس کو زید کہہ کر پکارا جائے یا اس کو بیٹا کہہ کر پکارا جائے تو ظاہر ہے کہ جو بات بیٹا کہہ کر پکارنے میں ہے وہ زید میں وہ مٹھاس وہ حلاوت وہ چاشنی وہ اپنائیت وہ اس میں نہیں جو بات بیٹا میں ہے وہ زید میں نہیں اسی لیے بڑی عمر کے بزرگ اللہ والے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کان اس بات کے لیے ترستے ہیں کہ ہمیں کوئی بیٹا کہے کوئی بیٹا کہہ کر پکارے تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمارا نام لینے کے بجائے ہمارا مقام اور ہماری حیثیت اور ایمان والا ہونا اس کو ذکر فرمایا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت بڑے مفسر ہیں مفسرین کے امام ہیں صحابہ میں تفسیر کے سب سے بڑے امام ہیں جن کو امام المفسرین رئیس المفسرین اور حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے اتنے بڑے امام ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب اپنے شاگردوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے سامنے بات سننے والے واز اور بیان سننے والوں کے سامنے جب یہ آیت پڑھتے تھے یا الذین آمنو کا لفظ آتا تھا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ عظمت کے ساتھ بیٹھ جاؤ رب العالمین احکم الحاکمین آسمان و زمین کے مالک رب العالمین براہ راست ہم سے مخاطب ہیں اللہ تعالی ہم کو پکار رہے ہیں ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ یہ عبداللہ عباس رضی اللہ عنہما اپنے متعلقین کو یہ بات فرمایا کرتے تھے چنانچہ یہ ایک حصہ ہوا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کتب علیکم الصیام یہ آیت شریفہ روزے کی فرضیت کو بتاتی ہے کہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے اسلام کی بنیاد اسلام کا فاؤنڈیشن جن پانچ پلروں پر ہے جن پانچ ستونوں پر ہے اس میں سے ایک روزہ بھی ہے لہذا ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ رمضان المبارک کا روزہ ہر مومن پر فرض ہے بلا کسی عذر کے بلا کسی مجبوری کے معمولی عذر کی بنیاد پر ان روزوں کو چھوڑنا اور ترک کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ورنہ وہ اپنے ایمان کی ایک پلر کو گرا دے گا اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے اس میں سے وہ ایک پلر کو گرا دے آج بہت سارے مسلمان معمولی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں مجھے شوگر ہو گیا ہے مجھے بیڑی پینے کی عادت ہے مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے مجھ سے یہ نہیں ہوتا ہے یہ معمولی عذروں کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا اور توڑ دینا ختم کر دینا نہ رکھنا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے بلکہ دیکھا جاتا ہے ابھی تو اگرچہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے عام رمضان میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری مسلمانوں کی ہوٹلیں کھانے پینے کی چالو رہتی ہے اور اندر کھانا پینا چل رہا ہے اور اس پر پردہ لگا دیا جاتا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے غور کرنے والی بات ہے کہ ہم نے پردہ تو لگا دیا انسانوں کی نگاہ سے تو چھپا دیا لیکن وہ رب یا علم وما تخفی صدور وہ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے اس کے لیے کوئی پردہ نہیں لگایا جا سکتا ہے انسان سے ہم چھپا سکتے ہیں لیکن جس کے لیے روزہ رکھنا ہے جس رب العالمین کے حکم کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے اس کے لیے ہم کوئی پردہ نہیں لگا سکتے تو رمضان کے روزے کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے جب تک کوئی ماہر ڈاکٹر کوئی ماہر ڈاکٹر کی طرف سے اجازت نہ دے دی جائے کہ آپ کا مرض ایسا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا تو آپ کے لیے جان کا خطرہ ہے اور مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے اگر کوئی ماہر ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں تب جا کر گنجائش ہو سکتی ہے جیسا کہ آج کل کرونا وائرس اور کووڈ نائنٹین کی بیماری اور مہاماری چل رہی ہے اس تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے حافیت کا معاملہ فرمائے اس بیماری کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں حلق کو خشک ہونے نہیں دینا چاہیے بار بار گیلا کرنا چاہیے پانی پینا چاہیے تو اس بنیاد پر جو اس بیماری سے متاثر اور پیڑت ہو چکے ہیں ان کے لیے گنجائش ہے اگر ڈاکٹر کہیں کہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو ان کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اسی طرح وہ لوگ جو کوارنٹائن میں ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے بیماری بڑھ سکتی ہے تو ان کے لیے بھی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن عام مومن جو اپنے گھروں میں ہیں ان کو ابھی کوئی بیماری کے سمٹمس اور اثرات ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں وہ ہٹے کٹے ہیں تو محض اندیشے کی وجہ سے کہ میرا حلق بھی خشک ہو جائے گا تو مجھے بھی اللہ نہ کرے بیماری لگ جائے گی محض اس ڈر اور اندیشے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا اس مسئلے کی روشنی میں اس کی گنجائش ہرگز نہیں ہو سکتی ہے روزہ رکھنے کا اہتمام ضروری ہوگا اور یہ سوچتے ہیں بہت سارے مسلمان کہ روزہ بہت بڑا ہے گرمی بہت زیادہ ہے یاد رکھیں گرمی بہت زیادہ ہے روزہ بڑا ہے تو روزے کا ثواب بھی بہت بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ و ان اجزی بھی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا تو جب روزہ بڑا ہے تو الحمد اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے اللہ عز و جل اس کا ثواب بنفس نفیس اپنی ذات سے عنایت فرمائیں گے لہذا اس کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں خوشی کے ساتھ دل کی کیفیت کے ساتھ جذبات کے ساتھ تیاری کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اس کو روزہ رکھنا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتایا کہ روزے دار جو ہے روزہ رکھنے والا اللہ عز و جل کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی عظمتوں اور اہمیتوں کو سمجھ کر روزہ رکھے صام ایمان و صابن غفر تقدم من ذنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بتایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا دو شرطیں بتائی ایمان وقت صابن کے ایمان کے ساتھ یہ خیر اس لیے لگائی کہ بہت ساروں کے بارے میں غیر مسلم بھائیوں کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ وہ اتنے سال سے ستائیس رمضان کا روزہ رکھتے ہیں وہ اتنے سال سے پورے رمضان کا روزہ وہ غیر مسلم بھائی رکھتا ہے ثواب جو ملے گا روزے پر ملنے والے جو وعدے ہیں وہ اس وقت ہوں گے جبکہ ایمان کی حالت میں روزہ رکھا گیا ہو اس لیے آپ علیہ عرصہ والسلام نے ایمان کی شرط لگائی اور آگے فرمایا وقتی صابن ثواب کی امید پر ہم کوئی بھی عمل کریں جیسے دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں کاروبار شروع کرتے ہیں تو صرف پیپر ورک پر پروفٹ نظر آتا ہے تو دل میں شیخ چلی کے خواب ابلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اتنا لگاؤں گا تو ایک سال کے بعد کتنا ہوگا پانچ سال کے بعد اتنا ہوگا میرے بچوں کے لیے اتنا ہوگا اس مہم امید پر اندر جو ہے خوشی کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ زوجل نے جو وعدے بتائے ہیں اور جو اعمال پر فضائل بتائے ہیں وہ تو اللہ کا وعدہ ہے وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا اللہ کی ذات سے زیادہ سچی ذات کوئی ہو نہیں سکتی ومن اصدق من اللہ حدیثہ اصدق من اللہ قیلا تو اللہ عز و جل نے اس کے فائدے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے بتائے تو احتسامن کی قید ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پہلے سے ہمیں پریپئر ہونا ہے تیار ہونا ہے اس کی عظمتوں اور اس کی فضیلتوں کو سمجھنا ہے کہ اس روزے پر میرا رب کیا دینے والا ہے اللہ تعالی ہمیں کیا دینے والے ہیں اس روزے پر ہمیں کیا ملنے والا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روزہ رکھنے میں جو مشقتیں آ سکتی ہے تکلیف جو آ سکتی ہے تھوڑا سا بھوک پیاس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو جھیلنا آسان ہو جائے گا کہ یہ تو کوئی مصیبت ہے ہی نہیں یہ تو کوئی سختی ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں مجھے جو ملنے والا ہے وہ بہت بڑی چیز ملنے والی ہے تو اس امید پر انسان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا تو احتساب ثواب کی امید پر اس روزے کے کیا کیا پروفٹ ہیں اس کے کیا فائدے ہیں اس پر مجھے کیا کیا ملنے والا ہے اس استحزار کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کریں اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلاۃ والسلام نے بہت سارے روزے کے فضائل ذکر فرمائے اللہ عز و جل نے فضائل ذکر فرمائے تیسرا حصہ آیت شریفہ کا ہے کما کتیبہ الدین امین قبل روزے کا کے بارے میں فرمایا کہ یہ روزہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے آدم علیہ السلاط والسلام نے ایا میں بیس کے روزے رکھے موسا علیہ السلاط والسلام نے کوہ ٹور پر جانے سے پہلے چالیس روزے رکھے بلکہ لکھنے والے محققین نے لکھا ہے کہ ہر ہر مذہب میں اپنے اپنے طور طریقے پر اپنے اپنے انداز میں روزوں کا اور فاسٹنگ کا اہتمام ہوتا ہے بہت سارے مذہب میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں کہ بس ان کا روزہ صرف اتنا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھانا ہے اس طرح ہر ہر دھرم کے اور ریلیجنس کے لوگوں کے اپنے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کما کتبہ الزین قبل کم بعض حضرات نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مستقل معجزہ ہے کما کتبہ الدین امن قبل کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات قرآن مجید کے حوالے سے انسانیت کو عنایت فرمائی یہ سرکار کا ایک مستقل معجزہ ہے کس طریقے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے سرکار امی تھے امی کس کو کہا جاتا ہے لا علم الکتابت عطا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہو لیکن آپ علیہ السلاط والسلام نے اس وصف کے باوجود انسانیت کو اور ساری دنیا کو وہ علوم عنایت فرمائیں کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے علوم کے ماہرین بڑے بڑے مفسرین و محدثین آپ آپ کے علم کے سامنے ہیچ ہیں تو یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ امی ہونے کے باوجود آپ نے انسانیت کو وہ علوم عنایت فرمائے تو جب آپ امی تھے تو ظاہر ہے کہ آپ نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا ہوگا کہ پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ جو بات بتائی کما الدین من قبل کم کہ یہ روزہ تم سے پچھلی امت پر بھی فرض تھا انسانوں کو قرآن مجید تو سرکار کے واسطے سے ملا ہے تو سرکار نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں جو یہ بات بتائی کہ یہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا اور پچھلی امتوں پر بھی تھا اس سے پتا چلا کہ یہ آپ علیہ السلاط والسلام نے بذریعہ وحی ہمیں بتایا ہے آپ نے کوئی کتاب میں نہیں پڑھا یہ بذریعہ وحی بتایا ہے اللہ سے لے کر بتایا ہے تو یہ آپ علیہ السلاط والسلام کی نبوت کی مستقل دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ میں یہ بات کیوں ذکر فرمائی انسانوں کو ہمت دلانے کے لیے کہ دیکھو ہم روزہ اس لیے نہیں رکھوا رہے ہیں بھوکا پیاسا اس لیے نہیں رکھوا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بجٹ کی کمی ہو گئی ہے اسٹاک کی کمی ہو گئی ہے کہ بھائی حکومت اور گورنمنٹ کے پاس اناج کی کمی ہو گئی تو کم کم دیا جا رہا ہے یوسف علیہ وسلام نے اناج تقسیم کیا تو احتیاط کے ساتھ تقسیم کیا کہ ایک سال کا غلہ سات سال اور چودہ سال تک چلانا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کی پناہ اللہ کے یہاں بجٹ میں کمی نہیں ہے اسٹاک میں کمی نہیں ہے اس لیے بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے بلکہ بتایا جا رہا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے اور اس عمل میں تم سے پچھلی قومیں اور امتیں بھی شریک تھی فارسی میں ایک جملہ کہتے ہیں مرگ امبو جشن دارد اور عربی میں کہا جاتا ہے ادا عام بلوا پابد کہ جب مصیبت عام ہو جاتی ہے تو وہ خوشی کا سما بن جاتا ہے اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مدرسے کے استاذ نے یا اسکول کے ٹیچر نے ایک بچے کی شرارت اور سبق یاد نہ کر لانے کی وجہ سے ان کو کلاس کے باہر کھڑا کر دیا درسگاہ کے باہر بھیج دیا اب اس بچے کے دل پر یہ چوٹ ہوگی کہ سب میرے ساتھی اندر ہیں میں اکیلا باہر ہوں تو یہ اس کی عزت پر جو تھوڑی سی آنچ آ رہی ہے یہ اس کے لیے اگر خیس ہے اس کے اندر عزت نفس ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے لیکن اگر وہی ٹیچر اور استاذ یوں کر دے کہ پوری کلاس باہر چلے جاؤ تو اب باہر جو ہے وہ ایک جلسہ ہو جائے گا ایک پکنک ہو جائے گی باہر آپس میں سب ایک دوسرے اندر اندر خوشی محسوس کریں گے کہ چلو ہم سب باہر آ گئے آج سبق کی اور لیسن کی چھٹی ہو گئی تو جب کوئی مشقت والی چیز ہوتی ہے اس کو جنرلی کر دیا جاتا ہے تو اس میں مشقت کم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی مشقت انسان محسوس نہ کرے مومن محسوس نہ کرے اس کی مشقت کی کمی کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتیبہ قطیبہ من کم آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے فائدے بتائے ہیں ایک فائدہ بتایا ہے لعلکم تتقون روزہ رکھنے سے تمہاری زندگی میں تقوا آئے گا روزہ رکھنے سے تقوا کیسے آئے گا بہت آسان سی بات ہے کہ جو بندے مومن اللہ کے حکموں کے مطابق ایک مہینہ تین حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو گیارہ مہینے کی زندگی میں اس کے لیے حرام کا چھوڑنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے روزہ یہ تقوا کی مشق ہے اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کوئی بیس سال سے کوئی پچیس سال سے کوئی پچاس سال سے فرض روزے رکھ رہا ہے ہم اتنے سالوں سے فرض روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں اور جب میں اپنی لائف میں غور کروں اپنی زندگی میں جانکوں اپنے گرے میں جانک کر دیکھوں تو میری زندگی میں مجھے تقوا ندارت تقوی نظر نہیں آتا ہے تقوا کا تا بھی نظر نہیں آتا ہے کیا وجہ ہے اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سے جیسا روزہ رکھوانا چاہتے ہیں میں ویسا روزہ نہیں رکھتا ہوں روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے ایک پھٹے ہوئے نوٹ کے ذریعے ایک پھٹے ہوئی نوٹ اور پیسے کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا ٹکٹ نہیں مل سکتا تو پھٹے ہوئے روزے کے ذریعے جنت کا ٹکٹ کیسے ملے گا پھٹے ہوئے روزے کے ذریعے تقوا کا ٹکٹ کیسے مل سکتا ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس رمضان المبارک میں ہم ارادہ کر لیں کہ مجھے ایسا روزہ رکھنا ہے جیسا روزہ میرے رب کو پسند ہے بہت افسوس کے ساتھ کہ ہمارا روزہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے روزے کو کاٹنے کے لیے وقت گزاری کے لیے تین حلال چیزیں جو پہلے سے حلال تھی اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن غیبتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں وقت و گزاری کے لیے موبائل پر فحش اور بے حیائی کی بد نظری کی چیزیں دیکھتے ہیں گناہ والے کام کرتے ہیں روزہ رکھ کر جو گیارہ مہینے جائز کام تھے وہ تو چھوڑ دیے لیکن گیارہ مہینے جو حرام کام تھے وہ روزے کی حالت میں بھی ہم نہیں چھوڑتے ہیں اپنے روزے کو پھاڑ دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں تو اس پھٹے ہوئے روزے کے ذریعے ہمیں جنت کا ٹکٹ اللہ کا تقوی اللہ کا تعلق اللہ کی ولایت کبھی بھی نہیں مل سکتی ہے اس رمضان سے پہلے ہم سب پکا ارادہ کر لیں کہ یہ رمضان اس طرح گزارنا ہے کہ انشاءاللہ ارادے کے ساتھ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو پائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو پائے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک نے یہ بات بتائی کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے وہ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں لیکن ان کو تقوا نہیں ملتا ہے روزے کا فائدہ نہیں ملتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں گناہ نہیں چھوڑتے ہیں گنا ان کی زندگی کا جو حصہ بن چکا ہے گنا کی جو چاٹ اور لت پڑ چکی ہے وہ لت ان کی زندگی سے نکلتی نہیں ہے اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہم تمام پختہ ارادہ کریں کہ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی میں تقوا مل جانے کا ذریعہ بنا دیجئے ایسا روزہ جو آپ کو پسند ہو ویسا روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے اور پورے رمضان المبارک میں ہمیں وہ حدیث سے پاک ہر دن یاد رہنی چاہیے جو مشہور حدیث ہے ابن اجرا رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہم نے ہر رمضان کے واز میں سنی جس کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرما رہے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ عجیب ماجرا آج کیا نظر آیا تو فرمایا جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام نے تین بد دعائیں دی اس میں سے ایک بد دعا جو عنایت فرمائی جبرائیل علیہ السلام نے وہ فرمایا ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے اس پر آمین کی مہر لگا دی یہ حدیث پاک ہر بندے مومن کو پورے رمضان مستحضر رہنی چاہیے یاد رہنی چاہیے اس حدیث پاک میں ہم ذرا غور کریں جبرائیل علیہ السلاط والسلام بد دعا دے رہے ہیں کون سے کون ہستی بد دعا دے رہی ہے جو فرشتوں کی جماعت کے سردار ہیں اور کس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بد دعا دی جا رہی ہے میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ وبی مین رعوف الرحیم سرکار ایمان والوں پر انتہائی رحم کرنے والے ہیں ایک چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو روا ہیں امت کے تئیں سرکار کتنے رحم دل ہیں ہر نبی نفسی نفسی فرمائیں گے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرمائیں گے امت کے تئیں اتنے مہربان ہونے کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے اس بد دعا کو کیسے برداشت کر لیا آپ علیہ السلام وسلام یہ فرما سکتے تھے جبرائیل آپ کون ہوتے ہیں میری امت کو بد دعا دینے کا یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا یہ اختیار آپ کو کس نے دیا جبرائیل جبرائیل علیہ السلاط والسلام کو آقا نبی کریم علیہ السلام یہ پوچھ سکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ سوال نہیں کیا وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ علیہ السلاط والسلام کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بدعا جبرائیل اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے تو ایک طرف جبرائیل جیسے فرشتوں کی جماعت کے سردار کی بدعا اور دوسری طرف امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام کی اس بدعا پر آمین یہ اس بدعا کو کتنا سخت بنا دیتی ہے یہ بدعا اور یہ آمین پورے رمضان رمضان مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یاد رہنی چاہیے اللہ عز و جل ہمیں اچھا رمضان گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے تقوا نصیب فرما دے اس رمضان کو اپنی زندگی میں تقوا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ اس رمضان میں اپنی رضا نصیب فرما دیجیے اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے دل کی سختی کو دور فرما دیجیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے ظاہر ہے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے اور کرنا چاہیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ہے جس کو اللہ کا کلام پڑھ کر رونا نہ آئے اس کو اس دال اس بات پر رونے کی ضرورت ہے کہ میں ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہوں اور اس بیماری کا نام دل کی سختی ہے میرا دل سخت ہو گیا ہے قصاوت قلبی کا میں شکار ہو چکا ہوں اس کو اس بات پر رونے کی ضرورت ہے اس رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی نرمی بھی مانگیں اللہ کا تعلق بھی مانگیں اور جب ہمیں ہماری آنکھیں خشک ہو جائے دل سخت ہو جائے کل بل رون اعلی قلوبہم ماکانو کانوا سبون اس نحوس سے بہت زیادہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے ہمارے بڑے ہم کو سکھائیں اور سمجھائیں ہمارے ماں باپ ہمیں نصیحت کریں وہ نصیحت ہمیں بری لگنے لگے میرا دل یہ کہنے لگے ناسیہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے ناسیہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہیں آج ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو ماں باپ کا سمجھانا برا لگتا ہے ان کا سکھانا برا لگتا ہے ان کی نصیحتیں بہت بھاری لگتی ہیں یاد رکھنا چاہیے یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی سختی کو دور فرمائے اس رمضان المبارک کی سعات اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے کہنے والے گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے آمين يا رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربي العلي العلى الوهاب لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا عذاب النار وقنا ربنا عذاب النار وقنا ربنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی ول اکرام یا ذل جلالی ول اکرام یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما قصوروں کو درگزر فرما یا اللہ ہم سے راضی ہو جا رضا مندی والے اعمال کی توفیق نصیب فرما آنے والے مبارک مہینے کی قدر دانی نصیب فرما نا قدری سے حفاظت فرما رب کریم زندگی میں بہت سے رمضان آئے آ کر چلے گئے آج تک ہمیں تقوا نہ مل پایا پیارے اللہ جی اس رمضان کو تقوا مل جانے کا ذریعہ بنا دیجئے اپنا تعلق مل جانے کا ذریعہ بنا دیجئے روزوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے روزوں کو اس کے آداب اور اہتمام کے ساتھ اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ اس رمضان کو مغفرت مل جانے کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ ہمیں ہماری زندگی میں بہت سارے موقع ملتے رہے ہم نے نے ان موقعوں کو گوا دیا ہم توبہ کرتے رہے اور گناہوں کے ذریعے ان توبہ کو توڑتے رہے یا اللہ اس رمضان میں سچی توبہ کر لینے کی توفیق نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہمارے بہت سارے دوست و احباب اور تعلق والے گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں پیارے اللہ پتہ نہیں آئندہ زندگی میں ہم میں سے کس کو رمضان ملے نہ ملے کون رمضان تک پہنچے نہ پہنچے اس رمضان کو مغفرت مل جانے کا ذریعہ بنا دیجیے جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا سے اور پیارے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی اس آمین سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے رب کریم یہ حالات بتا رہے ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں مدارس بند ہیں مساجد بند ہیں خانقاہیں بند ہیں دین کے تمام شعبہ جات دین کی تمام محنتیں دین کی تمام نقل و حرکتیں بند ہیں یا اللہ ہم سمجھ نہ پائے اب ہمیں سمجھ آ گیا آپ بڑے بے نیاز ہیں آپ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان عبادتوں کی ضرورت ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ بے نیاز ہیں اللہ السمد آپ بے نیاز ہیں آپ کو ہماری عبادتوں کی ہماری تلاوتوں کی ہمارے روزوں کی ہمارے مدرسوں کی ہماری تبلیغ کی ہمارے اعمال کی ہمارے خانقاہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بڑے بے نیاز ہیں یا اللہ ان حالات میں آپ کی شان بے نیازی سمجھ میں آتی ہے پوری روئے زمین بھی اگر عبادت سے ہٹ جائے آپ کی شان کی بریائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا پوری روئے زمین زندگی بھر سجدے میں لگ جائے آپ کشانے کی بریائی میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا ہم نے تو اپنے سجدوں سے روئے زمین کو خراب کیا ہے یا اللہ ماں فرما دیجئے اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجئے اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجئے اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجئے یا اللہ آپ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں ماں بھی اپنے بچے سے ناراض ہو جاتی ہے لیکن بہت جلد مان جاتی ہے یا اللہ ماں بہت جلد مان جاتی ہے آپ تو ماں سے زیادہ مہربان ہیں یا اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے زندگی کا عجیب رمضان ہوگا مساجد کے دروازے ہمارے لیے بند ہوں گے پتا نہیں اللہ جن کے دل مسجدوں میں اٹکے رہتے ہیں ان کے دل پر کیا کیفیت گزر رہی ہوگی یا اللہ حالات کو درست فرما دیجیے اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے انسانیت کو اور امت کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دیجیے انسانیت کو اور امت کو اس بیماری سے شفا نصیب فرما دیجیے اس کے خوف سے شفا نصیب فرما دیجیے یا اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم خوف سے آزمائیں گے اس وقت ساری انسانیت خوف کے تلے دبی ہوئی ہیں یا اللہ خوف سے نجات عطا فرما دیجیے انسانیت کو پتہ چل گیا اصل سپر پاور کون ہے دنیا کس کو سپر پاور کہتی رہی اور سمجھتی رہی سمجھ میں آ گیا ان اللہ کل شہین قدیر آپ سے بڑا سپر پاور کوئی نہیں ہے آپ چاہیں تو چھٹکیوں میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیں یا اللہ ابابیل تو نظر آنے والا پرندہ تھا یہ وائرس تو نظر بھی نہیں آتا ہے یا اللہ آپ کی طاقت بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے یا اللہ جس طرح آپ نے اپنے قدرت و طاقت سے اس بیماری کو بھیجا ہے آپ کن فیقون کے مالک ہیں اپنی قدرت اور طاقت سے اس بیماری کو دور فرما دیجیے انسانیت کو نجات عطا فرما دیجیے رمضان کو عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ ہر سال کی ہر سال کی جو کیفیات ہوتی ہے ہر سال رمضان مبارک کی جو بہاریں ہوتی ہیں ان بہاروں کے ساتھ ماہ مبارک کا گزارنا ہمیں نصیب فرما دیجیے شب قدر کی عبادت نصیب فرما دیجیے رمضان کے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے رب کریم پھر آپ سے آپ کی ناراضگی کی دوری کا سوال کرتے ہیں پیارے اللہ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے راضی ہو جائیے میرے رب راضی ہو جائے راضی ہو جائیے راضی ہو جائیے یا اللہ پیارے اللہ جی راضی ہو جائیے راضی ہو جائیے مان جائیے رب کریم مان جائیے اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے بجا طور پر آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ آپ نے تم انسانوں نے مجھے بہت ناراض کیا ہے خاص طور پر ایمان والوں نے مجھے بہت ناراض کیا کلمہ میرا پڑھتے تھے سجدے کہیں اور کرتے تھے میرے سامنے جھکنے کے بجائے مال اور دین دنیا کے سامنے جھکتے تھے یا اللہ آپ کو یہ کہنے کا حق ہے یا اللہ ہمارے دل و دماغ آپ کے قبضے قدرت میں ہیں ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانیوں کو پکڑ پکڑ کر اپنی بارگاہ میں جھکا دیجئے ہمارے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہیں آپ مقلب القلوب ہیں ہمارے دلوں کو اپنی عبادت پر جمع دیجئے مولا مانگنا نہیں آتا ہے بن مانگے عطا فرما دیجئے یا اللہ ان حالات میں بے زبان جانور بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں غریب پریشان ہے غریب پریشان ہے یا اللہ روزی کے لیے پریشان ہے یا اللہ سب کی روزی کے آپ کفیل و ذمہ دار ہیں آپ کی ذات ذات رزاق ہیں یا اللہ سب کی رزاقیت آپ اپنی دست قدرت سے اور خزان غیب سے فرما دیجیے حالات کو درست فرما دیجیے غریبوں کی غربت کو دور فرما دیجیے یا اللہ امیروں کو ان کی غربت کا احساس نصیب فرما کر ان کی خدمت کے لیے اور ان کے یہاں اناج اور مال تقسیم کرنے کے لیے ان کے دل کو کشادہ فرما دیجیے فراقی نصیب فرما دیجیے ایک دوسرے کا انسانیت کو درد نصیب فرما دیجیے ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے حکمرانوں کو عدل و انصاف نصیب فرما دیجیے ان کی سمجھ کو اعتدال والا بنا دیجیے ایمان اور اسلام کے قریب کرنے والا بنا دیجیے حق گوئی والا بنا دیجیے یا اللہ حالات کو درست فرما دیجئے ملک کے حالات کو دنیا کے حالات کو درست فرما دیجئے یا اللہ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دیجئے روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے عافیت والی وسعت والی رحمت والی برکت والی اپنی رضا والی روزی عطا فرما